جناب ابو امامہ تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں کرائے کی سواریاں چلایا کرتا تھا تو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا تیرا حج نہیں ہے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے ملا اور ان سے پوچھا کہ اے ابو عبد میں سفر حج میں کرائے پر سواریاں چلاتا ہوں اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا حج نہیں ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے جواب دیا کیا تم احرام نہیں باندھتے ہو اور تلبیہ نہیں پڑھتے ہو کیا بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے ہو نہیں لوٹتے ہو اور جمعرات کو کنکریا نہیں مارتے ہو میں نے کہا کیوں نہیں سب کچھ کرتا ہوں فرمایا بلا شبہ ترا حج صحیح ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے بالکل یہی سوال کیا تھا جیسے کہ تم نے مجھ سے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور اس کو جواب نہیں دیا تھا حتہ کہ یہ آئے تھے کریمن نازل ہوئی ان تم پر کوئی گنا اور حرج نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا بھیجا اور اس پر جائد پڑی اور فرمایا تیرا حج صحیح ہے سننے ابو دبو حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تینتیس